حلال بن یساف کہتے ہیں ایک جزیرے میں زیاد بن ابی الجاد نے مجھے ایک بوڑھا آدمی دکھایا اس کو وابسہ بن مابت کہتے تھے انہوں نے مجھے اس بزرگ کے پاس کھڑا کیا اور کہا اس شخص نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صف میں اکیلا نماز پڑھتے دیکھا اور اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا بس اس نے نماز دوبارہ پڑھی عبداللہ کہتے ہیں میرے باپ امام احمد بن حنبل بھی اسی حدیث میں مذکور مسئلے کے قائل تھے حدیث نمبر چھبیس سو انہتر مسند احمد